الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین آج بہت ہی چھوٹا موضوع لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور وہ موضوع بدعات سے متعلق ہے ہر پیر آپ کے سامنے اسی چینل سے بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے آج جو موضوع لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جب زوردار آندھی آتی ہے طوفان آتا ہے یا بارش تیز ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے تو اس موقع پر کچھ لوگ اذان دیتے ہیں یہی نہیں اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کوئی انسان سمندر کے اندر ندی اور تالاب کے اندر ڈوب کر کے مر گیا اور اس کی لاش نہیں مل رہی ہے تو اس کی لاش تلاشتے وقت بھی کچھ لوگ کشتی میں بیٹھ کر کے اذان دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا صحیح ہے یا یہ عمل جائز ہے تو آج ہی میرا موضوع ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کرنا بالکل صحیح نہیں ہے یہ بدعات ہے دین کے اندر کیونکہ اذان ایک عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے جب تک اس کا ثبوت نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کسی نئے عبادت کا کوئی ایجاد نہیں کر سکتا اس لیے اذان دینا اس موقع پر یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے بدعت ہے عبادات کے اندر قیاس نہیں ہوتا عبادات کے اندر جو نصوص ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے عبادات کے اندر معاملات کے برعکس معاملات کے اندر اصل عباہت ہے جبکہ عبادات کے اندر اصل حرمت ہے لہذا جس عبادت کی جس عمل کی کوئی دلیل نہیں ہوگی نہ قرآن سے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا آندھی اور طوفان کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے انسان وہ دعا کرے اگر دعا کے علاوہ اذان دینا بھی جائز ہوتا تو آپ باقاعدہ اذان دلواتے لیکن آپ نے اذان نہیں دلوائی بلکہ جب بارش ہو یا کڑاکے کی سردی ہو آندھی اور طوفان ہو تو ایسے موقع پر اسلام کے اندر یہ رخصت دی گئی ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے لیکن اس کے لیے اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے رد بھی کیا تھا کہ کرونا سے بچنے کے لیے لوگ اذان دیتے تھے کرونا کو بھگانے کے لیے کرونا جو بھی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کو بھگانے کے لیے لوگوں نے اذان دینا شروع کیا تھا ہر گھر سے اذان کی آواز آتی تھی بلڈنگوں سے اذان کی آواز آتی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کرونا بھاگ جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں دین کے اندر بیماری بھگانے کے لیے اذان دینا اللہ کے سر کی سنت ثابت نہیں ہے اور یہ سب چیز دین کے اندر نئی چیز کہلاتی ہے تو ایسے ہی آندھی اور طوفان کے موقع پر اذان دینا یہ دین کے اندر بدعت ہے ایسا کرنا قطان صحیح نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر دعا سکھائی ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا انسان پڑھے اللہ اصل کو خیر رہا وہ خیر ما فی ہا وہ ما ارسلت بھی ہی بھی کا من رہا وہ شر فی ہا وہ ما ارسلت بھی اور اس طریقے سے ترمیزی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو آپ نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا کیونکہ ہوا کیا ہے مخلوق ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے فرما بردار ہے اللہ کے حکم کے پابند ہے وہ اللہ کا حکم جیسا آتا ہے ویسا وہ کرتی ہے لہذا ہوا کو گالی دینا یہ قطان جائز نہیں ہے یہ ہوا پر لانت بھیجنا یہ بھی قطان انسان کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو اللہ میں سال کا خیر حاضر ریح و خیر معافی و خیر ما عمرت بہ بح وہ کا من شر حاضر ریح ریح و شر مافی و شر ما عمرت بہی، یہ سو ترمیزی کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے سعود الجامع اور سعی العدب المفرد کے اندر اس کو بیان کیا ہے اور اس سے پہلے جو دعا بتائی گئی تھی وہ صحیح مسلم کی کے اندر وہ دعا موجود ہے ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ریح کو ہوا کو پر لانت بھیجی نبی کے پاس تو آپ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ریح تم ریح پر لانت نہ بھیجو یعنی ہوا پر تو آندھی پر لانت نہ بھیجو مامورہ کیونکہ وہ ہے یعنی وہ حکم کا پابند ہے اللہ کے حکم کی پابند ہے وہ ان نہ انہ لئی سلوب اور جس نے بھی کسی چیز پر لانت بھیجی اور وہ لانت کا اہل نہیں ہے رجا اللہ تو علیہ تو لعنت اس پر لوٹ آتی ہے یہ ترمیزی کی حدیث امام المانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جیسے انسان اگر کسی کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ کافر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے ایسے اگر کوئی آدمی کسی پر لانت بھیجتا ہے کسی بھی چیز پر چاہے وہ انسان ہو یا چیز ہو جمادات ہو حیوانات ہوں کوئی بھی چیز ہو اگر ان پر لانت بھیجتا ہے تو وہ لانت کہ اگر وہ چیز مستحق نہیں ہے تو اس آدمی کی طرف وہ لانت واپس آ جاتی ہے اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے کسی پر لانت بھیجنے سے کسی پر لانت بھیجنے سے جب ریح کو ہوا کو مرغ کو یا اس طریقے سے کسی بھی چیز پر لانت بھیجنے سے منع کیا گیا گالی دینے سے منع کیا گیا تو ایک انسان کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا اور پھر ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو اور ایک عالم دین کو اور ایک دیندار متقی پرہیزگار کو برا کہنا یا اس پر لانت بھیجنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے بہرحال یہ آندھی اور طوفان کے موقع پر اذان دینا دین کے اندر ایک بدعت ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا مکتب میں تو اس وقت زوردار بارش ہو رہی تھی اس سے پہلے آندھی اور طوفان زبردست آیا اور کڑک اور بجلی کے ساتھ اور زوردار بارش ہوئی بہت برف باری ہوئی مجھے ابھی بھی یاد ہے تو اس موقع پر ہمارے مکتب کے جو استاذ تھے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اور انہوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ اذان دو تو تمام بچوں نے یا چند بچوں نے اذان دینا شروع کیا جی تو یہ چیز ہے بعض علاقوں کے اندر ابھی بھی رائج ہے کہ جب ازان جب یہ آندھی اور طوفان تیز ہوتا ہے آتا ہے تو ایسے موقع پر لوگ اذان دیتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ دین کے اندر نئی چیز ہے ایسے ایک دعا اور آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ لا قیمہ اور یہ امام المان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی یہ دعا کرتے تھے لقہن یعنی اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ بھیج دے اسے عقیمن یعنی بغیر پانی کے نہ بھیج عقیم کے معنی ہوتے بانج کے بانج کے ہوتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بارش اس آندھی کو بارش کے ساتھ بھیج اور بغیر بارش کے نہ بھیج تو اس طریقے سے یہ دعا انسان کو کرنا چاہیے البتہ اس موقع پر نماز پڑھنا یا اس طریقے سے اس موقع پر اذان دینا تکبیر کہنا اقامت کہنا یا اس طریقے سے اور کوئی چیز کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہو یہ دین کے اندر بدعت ہوگا کیونکہ بدعت کا تعلق ہی دین سے ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بدعت سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی عمل کے لیے سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے ایک بات ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں کمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اسود کو بوسا دیا تو کیا کہا تھا فلسفہ نہیں جھاڑا انہوں نے پیاس نہیں لگایا یہ نہیں کہا کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور پھر اسی سے طواف کی شروعات ہوتی ہے حضرت اسود سے اور حضرت اسود پر جا کر کے طواف ختم ہو جاتا ہے بابرکت ہے اس کا چومنا اور چھونا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یہ سب انہوں نے نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو بوسا دیتے اس لیے میں تجھے بوسا دے رہا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں تو ثبوت ہونا چاہیے عمل کے لیے عبادت کے لیے ثبوت اگر ثبوت نہیں ہے کتاب و سننے سے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے اللہ رب العامن ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھ امین و جزاکم اللہ خیر والسلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ